السلام علیکم سائیکالوجی لیکچر نائن کے ساتھ میں ڈاکٹر آصر اجمل آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں what we we going to to do day is continue discussing attention attention and and as you seen in the previous lecture introduced several of let's let's quickly we did in particular we'd to continue from so we discuss three main models and filter model then there was Treisman model and then there was Norman's late selection model if I quickly go over these model information visuals receive are stored temporarily short term store اور آئی کار information filter which is basically what attention filter attention select the information for further processing and this represented by the limit کی That limited capacity channel then goes to three directions. One loops back to the short-term store and tells it to select further relevant information. The other one goes to the store of conditional probabilities of past events. So what this does is, if something is relevant to what has happened in the past, if something is based on experience, that it is important to us, the attention then is selectively directed to that and the other arrow goes upwards. Systems for varying output until some input is secured. So basically what it does is it changes our behavior in the direction of attention. So if, for instance, I'm doing something very important and all my attention is paid to that activity or task, something else environment I need to pay I will orientate my body to اٹبلی move closer to that situation that I pay direct my physical orientation so it sly refer to the muscular response or Broadbent's model of attention is an early selection model in which there is a short term storage and from that short term storage immediately attention selects some information for further processing. It is a filter model or it is also called a bottleneck model. آپ کو یاد ہوگا ہم نے بوتل کی بات کی تھی کہ کیسے ایک بوتل چوڑی ہوتی ہے لیکن اس کی جو نیک ہوتی ہے گردن ہوتی ہے منہ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں وہ پتلی ہوتی ہے تو وہ اس میں سے کم لکوڈ فلو کرتا ہے بنسبت بوٹل کے بیس کے so it is a bottleneck model and it is a filter model and it is an early selection model یہ تین ٹرمز ہم نے آپ کو پہلے بھی انٹروڈیوس کرا چکے ہیں and and and hopefully you still remember then then we look at model Treisman who was psychologist at Oxford universities the model تو اس ماڈل میں آپ دیکھیں تو فیزیکل سلیکشن پہلے ہے یعنی آپ دیکھیں باٹم سے باٹم سے ٹاپ کو یہ جا رہا ہے ماڈل اور اس میں اگر آپ دیکھیں کہ there is a shadowed message this the message to which you are muscle ایک میل اور ایک فیمل کی آواز ہے ایک میل کی آواز ایک کان میں آ رہی ہے فیمل کی آواز ایک کان میں آ رہی ہے آپ کو کہا گیا کہ جناب آپ نے صرف فیمل کی بات تو آپ نے پچ کے ذریعے ڈیسائڈ کر لیا کہ یہ فلاں آواز فیمل کی ہے اور آپ نے اسی ایئر کو توجہ دی اور آپ کو وہی میسج سنائی دیا جو میل کی آواز ہے وہ آپ کو پتا تو چل رہا ہے کہ کچھ بول رہا ہے لیکن you don't know what he saying because you paying all your attention to one ear one message now filter اور جو انفارمیشن آ رہی ہے اس کو ریسیو تو کرنے دیتا ہے لیکن اس کو ویکن کر دیتا ہے سیگنل کو اس لیے کہ آگے سسٹم کے اوپر اوور لوڈ نہ ہو جائے آگے سسٹم کی جو ہے اس کے اس سے زیادہ کام نہ ہو جائے تو وہ کیا کرتا ہے کہ اس سگنل کو ویک کر دیتا ہے آنے والے انٹینڈیڈ سے اچھا but now her model build in very interesting variation اور وہ ویریشن یہ ہے کہ if the intended message has a meaning or it is something significant to us then what happen then دیکنر اس کا جو ویکنگ افیکٹ ہے وہ کینسل ہو جاتا ہے ہماری لانگ ٹرم میموری میں جا کے جسے ہماری وہ مینٹل ڈکشنری کہہ رہی ہے ٹریٹمنٹ تو مینٹل ڈکشنری میں جا کے کیا ہوتا ہے سے آپ کا نام پکارا گیا ہے اور وہ نام جو ہے اس کی آپ کے لیے بہت اہمیت ہے it has high level of loudness you تو آپ کے لیے اس کی آپ کے نام کی بہت زیادہ اہمیت ہے it is a very loud thing for you تو ڈسپائٹ دا ویک سگنل وہ آپ کا اپنا جو سسٹم ہے اسے ایمپلیفائی کر دیتا ہے تو اس طرح سے اگر کوئی چیز کوئی انفارمیشن زیادہ ریلیونٹ ہے آپ کے لیے کوئی بھی چیز آپ کے لیے زیادہ اہم ہے تو despite the weak signal it become strong تو اس میں ٹریزمین نے یہ کوشش کی کہ وہ دونوں چیزوں کا خیال رکھیں ایک تو یہ کہ جو فزیکل سینسیشن کے بیسس پہ ارلی سلیکشن ہو رہی ہے کی میسج کی اس کو بھی وہ اپنے ماڈل سے ایکسپلین کریں لیکن جو میننگ کے بیسس پہ سلیکشن ہو رہی ہے اٹینشن کی اس کو بھی ایکسپلین کریں کیونکہ براڈ بینڈ کا ماڈل جو ہے ارلی سلیکشن ماڈل جو ہم نے اس سے پہلے ڈسکس کیا ہے وہ میننگ کے بیسس پہ سلیکشن کو اچھی طرح سے ایکسپلین نہیں کر پاتا لیکن ٹریسمن کا جو اٹینویشن ماڈل ہے وہ اس ڈفرنس کو نسبتاً بہتر طریقے سے ایکسپلین کرتا اور تیسرا ماڈل جو ہم نے دیکھا تھا نارمنز ماڈل اس میں اب یہ ماڈل جو ہے اس کی سلائڈ اوپر سے نیچے کو ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ سینسری ان پٹس آ رہی ہیں اوپر سے ان کی پروسیسنگ ہو رہی ہے وہ میموری میں جا رہی ہے کوئی فلٹر نہیں ہے رستے میں ٹھیک ہے unlike Treisman model and Broadbent model اس ماڈل میں ابھی تک کوئی فلٹر نہیں ہے تو میموری میں انفارمیشن گئی اب کیا ہوا کہ اس کی پرٹیننس چیک ہوئی اس کی ریلیونس چیک ہوئی اس کی امپورٹینس چیک ہوئی اور اگر وہ چیز امپورٹینٹ ہے تو پھر آگے فلٹر لگا ہوا ہے جس میں سلیکشن ہو رہی ہے اور اس سلیکشن کے بعد اٹینشن پے کی جا رہی ہے ناؤ پیپل وڈ سے کہ جی یہ تو بڑا انفیشینٹ ماڈل ہوگا اس سے بہت ساری انفارمیشن ہماری سسٹم میں آ جائے گی اور پروسیس ہوگی خواہ مخواہ اور اس پروسیس کے بعد جب اس کی ریلیونس ہمیں پتہ چلے گی تب ہم یہ کہیں گے کہ جناب یہ جو سلسلہ ہے اٹینشن کا یہ اسے پے کیا جائے so that doesn't seem to be a very efficient model yet seems to be at least some studies some experiment that support it مثلا ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم میننگ کے بیسس پہ سلیکشن کر سکتے ہیں آپ کو وہ میسج کا پتا ہے اس ایکسپیریمنٹ کا جس میں گرے اینڈ نے ایئر سوئچ کیے تھے اور ایک ایئر میں ایک میسج آتا تھا دوسرے میں دوسرا تیسرے میں تیسرا اور وہ جن کے تینوں کنیکٹ ہو کے ایک میننگ فل میسج بنتا تھا تو subject for able to follow meaningful message for which them to remember recap of the model and I will not repeat the experiment feel free to watch the CDs and study notes move let's move capacity model آپ کو یاد ہوگا کہ آپ سے میں نے پہلے جب اٹینشن کے بارے میں بات کی تھی تو آپ کو بتایا تھا کہ جناب اٹینشن کے بارے میں ہم ایک طرف سے باٹل نیک ماڈل ہیں جو کہتے ہیں جی کہ رستے میں ایک فلٹر لگا ہوا ہے جو انفارمیشن کو چھان کے پیش کرتا ہے تو بہت ساری انفارمیشن جو ہے وہ پھینک دی جاتی ہے اور لمیٹڈ اماؤنٹ آف انفارمیشن جو ہے وہ سلیکٹ کر لی جاتی ہے فلٹر کے ذریعے now have become more in the capacity demand of different task let me explain this to you the idea that there is information coming then it goes through a filter and only the relevant information is is selected just one way of looking it more interested especially one name is very important Kahneman ninety three said that, look, you know, yes, all this stuff about bottleneck, where it occurs, may not be that important. Maybe people can actually move or adjust the bottleneck, the filter. جیسے ہوتا نا کہ ایک جگہ ٹریفک زیادہ ہو گئی ہے تو آپ نے ایک لین بند کی ہوئی تھی سڑک کی وہ کھول دی ہے تاکہ اس ٹریفک کو فیسلٹیٹ کر دیں لیکن جب آپ کو کوئی ریپیئر کرنی پڑے وہاں تو وہاں پہ آپ اسے ایک آدھی لین بند کر دیں اور کسی اور جگہ جہاں گنجائش ہو وہاں پہ آپ ایک آدھی لین کھول دیں بعض اوقات ٹریفک کو روکنے کے لیے اس کو فلو کم کرنے کے لیے آپ کو بیریئر لگا دیتے ہیں اسپیڈ کو کم کرنے کے لیے آپ اسپیڈ بریکر لگا دیتے ہیں تو the idea that people can actually manipulate where that bottleneck may occur is an exciting تو ان سارے آئیڈیاز کو ہم ڈسکس کریں گے لیکن let's look at now Kahneman's capacity model اب کانوینس کیپیسٹی ماڈل جو ہے it is not like the bottleneck model attention and effort was major work by Kahneman in 1973 جس میں he shifted the focus student of attention from bottleneck to capacity اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ کیا فرق ہے کیپیسٹی اور باٹل نیک میں دونوں محاورے ہی ہیں نا دے بہت different ways of seeing the same thing but let me let me explain to you why this is so important is only back of bottleneck and the bottle بعض اوقات ہمیں کوئی آواز آتی ہے مثلاً ایک فیمل بوائز آتی ہے تو ہم اپنی توجہ اس طرف کر دیتے بعض اوقات ہمارا نام لیا گیا ہے تو ہم اپنی توجہ ادھر کر دیتے بعض اوقات یہ ہے کہ کوئی انٹرسٹنگ چیز بیک گراؤنڈ میں شروع ہوتی ہے جو ہمارے انٹرسٹ کی ہے تو ہماری توجہ ادھر ہو جاتی so there is a lot of evidence that are bottleneck is actually adjustable that may be the bottleneck can be moved from early to late may be there is bare general limit on a person's capacity to perform میں specific limit which is bottleneck related اب ان سارے آئیڈیاز کو ہم کینمنس کیپیسٹی ماڈل میں ڈسکس کریں گے in the next slide I want to show you a picture of Daniel Kahneman he is a big name in cognitive psychology you should be very very familiar with this name تو اس میں ان کا نام بھی اس کے اسپیلنگس بھی وہ آپ کو ہینڈ آؤٹ میں بھی اویلیبل ہوگا and has been doing his work at the psychology laboratory in university Princeton university states and Kahneman has been not just attention but of پر سالوگ research is ground breaking more than one ways so I thought while we are talking about attention I will introduce to you mister Daniel now let's look at کی bottleneck or filter model band and of Norman models age you remember some early selection models like Treisman and Broadbent some wait selection system or system or sensory system اب مثلاً اسکرین ہے اب ٹی وی کی طرف دیکھ رہے ہیں سڈنلی اٹ سیز آپ فلک کرتے ہیں وی یو پہ and it says cognitive psychology lecture nine اور ساتھ ایک میوزک بجتی ہے جنگل بجتی ہے آپ کے اندر اراؤزل پیدا ہوتا ہے نا اراؤزل کے بارے میں اراؤزل کیا ہوتا ہے وی ول ڈسکس اٹ لیکن ایک قسم کی ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی ہے let me put it very briefly as some you you become active you become aroused اب اس اراؤزل کی مختلف مینیفیسٹیشن ہیں there are many ways you express this arousal but what happens is that the available capacity of attention will now be allocated depending on that state of arousal تو اب کیا ہوا ایک انوائرمنٹ میں چیز ہوئی مختلف چیزیں ہوئی دو تین اس نے اراؤزل کو ٹریگر کیا اس اراؤزل سے آپ کیا یہ ڈیسیزن ہوا کہ جناب یہ جو میرے پاس اٹینشن کی اویلیبل کیپیسٹی ہے ایم گوئنگ ٹو اب وہ وہ ایلوکیشن پالیسی جو ہے صرف اراؤزل سے نہیں ہو رہی لیکن اس میں کچھ انڈیورنگ ڈسپوزیشن ہیں اور کچھ momentary intention intentions model basically where we automatically respond to certain things where we automatically pay attention to certain things ایک جو میں بار بار جس ایگزامپل کا ذکر کرتا ہوں آپ کا نام کہیں بولا گیا ہے تو آپ جو کچھ اور بھی مرضی کر رہے ہوں آپ کی ایک انڈیورنگ ڈسپوزیشن ہے جب آپ کا نام بولا جائے گا آپ ادھر توجہ کریں گے لٹ سے آپ میوزک uh, میں انٹرسٹیڈ ہیں تو آپ باتیں کر رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں آپ کے فیوریٹ سانگ بجے گا آپ کی اٹینشن ادھر ہو جائے گی so there are some enduring dispositions and then there are momentary intention momentary intention کیا کہ بھائی ٹھیک ہے ارد گرد شور بھی ہو رہا ہے میوزک بج رہی ہے آپ کا فیوریٹ سانگ بھی بج رہا ہے لیکن اب وی یو پہ آپ کے لیے لیکچر نمبر نائن پہ you know the professor is there and is teaching you lecture and you want to pay attention to that so that is your momentary intention اس وقت آپ کی انٹینشن کیا ہے تو یہ ساری جو یہ فیکٹرز ہیں تین فیکٹرز ہم نے بات کی اراؤزل ہے آپ کا آپ کی انڈیورنگ ڈسپوزیشن ہیں اور آپ کی momentary intention they impact what can mean allocation policy اب اس ایلوکیشن پالیسی پہ کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہو رہی ہے کہ وہ اس سے اس ایلوکیشن پالیسی کے بعد پاسبل ایکٹیویٹیز کیا ہے پاسبل ایکٹیویٹیز یہی ہیں کہ آپ نے مثلاً ون پاسبلٹیز کہ آپ نے اتنی اٹینشن جو ہے وہ اس ٹاسک پہ اٹینڈ کر دی آپ نے کہا کہ یہ وی یو پہ لیکچر ہو رہا ہے کافی مشکل لیکچر ہے کافی اس میں ڈیفیکلٹ ٹرمز ہیں نئی نئی ٹرمز ہیں نئے نئے آئیڈیاز ہیں تو مجھے اس پہ کافی ساری توجہ دینی تو یہ آپ کی ایک پاسبل ایکٹیویٹی ہے اور اس کی ایک ریسپانس بھی ہے کہ اب آپ اسے توجہ سے سن رہے ہیں but at the same time what happens is ایک فیڈ بیک لوپ جا رہا ہے واپس کو رائٹ right کو to circle and it's on your right bottom on the slide evaluation of demand اگر تو لیکچر جیسے میں نے کہا مشکل ہے تو آپ نے اپنے آپ کو سگنل کیا کہ بھائی یہاں پہ زیادہ اٹینشن ایلوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے میں یہ نہیں کر سکتا کہ اپنے جو کزن بیٹھے ہوئے میرے ساتھ ان کے ساتھ گفتگو بھی جاری رکھوں اپنا فیوریٹ گانا بھی ساتھ گنگناؤں اور ساتھ یہ لیکچر بھی توجہ سے سنوں کہ اس طرح سنوں کہ مجھے سمجھ میں آ جائے تو کیا ہوگا اب آپ نے ایویلویٹ کیا ہے کہ جناب میری اٹینشن کی جو کیپیسٹی ہے اس میں بہت ڈیمانڈ ہو رہی رائٹ تو as as soon we get those allocation policy more of the available demand more of the available on Virtual University and then I will switch off کزن سے میں اپنے مدد کر لوں گا بھائی میں ایک منٹ کی لیکچر سن لوں میرے پاس ایک ہی وقت میں یہ لیکچر بھی سن نہیں سکتا جاری میں نہیں رکھ سکتا اور آپ شاید میوزک بھی ہلکی کر دیں کہ بھائی یہ ساؤنڈ یہ سانگ بھی جو ہے میں اس وقت نہیں سن سکتا کیونکہ وہ میری اس لیکچر کو سمجھنے کی جو صلاحیت ہے اس کو امپیکٹ کر رہا ہے so that is one way that we can explain Kahneman's attention model. Now let's look at the terms. As I promised you, I will explain the terms. Arousal, a physiological state that influences the distribution of mental capacity to various tasks. So arousal kya hai? It's a physiological state. اور physiological state of arousal کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ ویسے بیٹھے ہیں اچانک کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو آپ کی physiological state جو ریسٹ سے ایکشن میں آ جاتی it becomes arouse it becomes awake اس میں اینرجی آ جاتی and that influence the distribution of mental capacity to various task یعنی آپ جیسے ابھی اسی مثال کو لیں ادھر ورچوئل یونیورسٹی پہ آپ نے چینل لگایا اس پہ جنگل آئی کاگنیٹو سائیکولوجی لیکچر نائن کی یا کسی بھی لیکچر کی اور آپ نے you became in an aroused state where you decided to pay all of your available mental effort to that. You switched off other conversations. You discontinued listening to music and you paid all your attention there. So that was arousal. That was caused by arousal and awakening of attention. Second term I used was enduring dispositions. I did explain it, but let me define it precisely. It is an automatic influence where people direct their attention so ٹھیک ہے دیو چل رہا ہے لیکچر ہو رہا ہے آپ سن رہے ہیں suddenly there is a big explode in the background and you know these days God forbid کہ ایسی چیز ہو لیکن explode these days can mean danger they can mean a serious problem so if there is an expel background the endured whatever you doing is this very easy very complication you will switch your attention immediately to where the explosion came from and was heard from near you will probably run to the place or momentary intention like not automatics decides attention task or momentary intention کیا ہوئی جناب جیسے میں نے کہا کہ آپ نے اب لیکچر سننا ہے تو اب آپ کی توجہ جو ہے لیکچر پہ ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ باقی سب کچھ جو ہو رہا ہے بیک گراؤنڈ میں it is not that critical it is not that important and I am going to pay all of my attention because otherwise I want be able to understand it promise you I promise you if you even move your attention elsewhere you will not be able to understand what I am telling you تو یہ آپ کے مومنٹری انٹینشن جو ہے اس وقت کی انٹینشن جو ہے وہ اس لیکچر کو سمجھنے کے لیے یہ ہونی چاہیے کہ مجھے اپنی ساری کی ساری مینٹل ایفرٹ جو جو جو ہے ہے ہے اپنا ذہنی ذہنی کام توجہ مجھے اس لیکچر پہ ڈائیورٹ کرنی ہے اس کی طرف ایلوکیٹ کرنی ہے so once again arousal is a physiological state and enduring disposition is an automatic influence and momentary intention is conscious decision to allocate attention اب اس کی ایگزامپل ذرا دیتے ہیں ہم آپ کو کہ یہ کیا پرابلم کیا ہے کیپیسٹی کی اور مزے کی بات ہے کہ ہمارے پاس ایگزامپل ہے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی the same World Trade Center that on 11 September 2001 thousand and one was blown up اب اس سے کچھ عرصے پہلے کی بات ہے very interestingly just a few months top of the Trade Center was spotted by the airport control اچھا اب کیا چکر ہے چکر یہ ہے کہ ایک ہوائی جہاز جا رہا ہے Boeing seven O seven it's a huge plane cloudy weather ہے تو اسے پائلٹ کو ٹھیک طرح نظر نہیں آ رہا تو اب وہ کیا کہہ رہا ہے کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی جو ٹاپ ہے اس سے ٹو ہنڈریڈ فیٹ نیچے وہ جہاز ہے اور اس کے قریب ہے تو ایسی صورت میں ایئرپورٹ کنٹرول ٹاور میں ایک الارم ہے جو ایک سرٹن ہائٹ سے نیچے پلین جائے تو وہ الارم بجتا ہے an alarm buzzed in the airport control tower signal was danger right controller جو کہ وہاں بیٹھا ہوا تھا جس نے پہلے اس پلین کو اسپٹ نہیں کیا تھا اور اس کے آلٹیٹیوڈ کو الارم کی وجہ سے اسے پتا چلا and he radioed the aeroplane people the aeroplane crew and he said turn around you told and up to three thousand feet so that you are well above the World Trade Center top and you don't go smashing into اچھا اب بات یہ کہ جاب تھی کنٹرولر کی لیکن the controller was monitoring seven other aero the same time تو وہ اور سات پلینس کو بھی توجہ دے رہا ہے اس وقت اور اس کی جو اٹینشن جو ہے وہ اتنی ڈسٹریبیوٹ ہو چکی ہے کہ اس پلین کو تو اس نے نوٹس ہی نہیں کیا جو کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی طرف بڑھ رہا ہے اس کی ٹاپ سے دو سو فٹ نیچے ہے and the chances are is going to go hit in World Trade Center dangerous what happened control tower and the radio controller اب یہاں پہ جو لوگ سوال پوچھتے ہیں حالانکہ ڈائریکٹلی شاید ریلیونٹ انہیں نہ لگے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جناب جب 2001 میں سپٹمبر 11 کو 911 کو جب یہ واقعہ ہوا تو تب الارم کیوں نہیں بجا اور اگر الارم بجا تو تب اس پہ توجہ کیوں نہیں دی گئی and why didn't anybody notice that a plane was flying dangerously but incidentally I have this example from a text that was actually written before 9/11 تو انہوں نے اس چیز کو بڑی اپنی جو ہے سسٹم کی خوبصورتی کے طور پہ پیش کیا کہ دیکھیں اگر کوئی جہاز غلطی سے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی میکسیمم ہائٹ سے نیچے پرواز کرتا ہو اس کے قریب آئے گا تو ایک الارم بجے گا ایئرپورٹ میں کنٹرول ٹاور میں اور اس کنٹرول ٹاور سے ہم اسے سگنل کر دیں سو نا this tells you I don't want to go into conspiracy theories I know people enjoy talking about who did what and who was responsible for the World Trade Center bombing that is not our topic our topic is look at how ویلوارشن تو اب جیسے وہ فرض کہیں کہ میں وہ ریڈیو کنٹرول ٹاور میں بیٹھا ہوں ایئرپورٹ کنٹرول ٹاور میں اور میں ادھر ایک پلین کو دیکھ رہا ہوں ادھر دوسرے پلین کو دیکھ رہا ہوں ادھر تیسرے پلین کو دیکھ رہا ہوں ادھر چوتھے پلین کو دیکھ رہا ہوں اور ہر ایک پلین جو ہے وہ کچھ اسٹرینج ہی حرکت کر رہا ہے تو میں ہر ایک کو انفارمیشن دے رہا ہوں اچانک ایک پلین جو ہے وہ جناب دو سو فٹ نیچے پہنچ گیا ہے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے اور اسے ڈینجرسلی کلوز ہے اور کلاؤڈی ویدر ہے اور انہیں کچھ نظر بھی نہیں تو ابھی میں سوچ ہی رہا ہوں میرے ٹھیک طرح سے خیال نہیں ہے کہ یہ پلین کیا کر رہا ہے ایم ریئلی شیور کیونکہ میں توجہ اس پلین کو دے رہا ہوں جس وقت لینڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور پرمیشن لینا چاہ رہا ہے کہ جی میں نے لینڈ کرنا ہے اس وقت کوئی اور پلین رن وے پہ ہے میں اسے ریڈیو کر رہا ہوں کہ بھائی ابھی لینڈ مت کرو خطرہ ٹکر ہو جائے گی انڈنلی this plane is going below a dangerous threshold تو کمپیوٹرائز ایک الارم لگا ہوا ہے جو مانیٹر کر رہا ہے کہ جناب کوئی پلین ڈینجرس رینج میں تو نہیں آ گیا کسی بلڈنگ کی تو جیسے ہی وہ آیا ہے آٹومیٹکلی الارم بجائے آٹومیٹک انفلوئنس ہے جو ہماری اٹینشن کو ڈائریکٹ کرتا تو یہاں پہ الارم نے کی توجہ اپنی طرف کر لی اور اس اپنی طرف کرنے سے یہ بتایا کہ جناب ایک پلین جو ہے وہ خطرناک حد تک ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے پاس ہے اسے ٹکر مارنے والا تو then the radio controller, wireless aeroplane, told them, بھائی آپ کلائم کیجئے پہلے تو مڑیے فورن ورنہ ٹکر ہو جائے گی اور مڑنے کے بعد اپنا رخ تبدیل کرنے کے بعد you should climb up to three thousand feet so that was I think very interesting example of attention problems جرسوگ signal now have spoken to you in depth about bottle model پر ماڈل سیملیرٹیز یعنی ایک ہی وقت میں دو ایکٹیویٹیز ہوں گی تو وہ آپس میں انٹرفیئر کریں گی نیک ماڈل بھی یہ پرڈکٹ کرتا ہے اور کیپیسٹی ماڈل بھی یہ پرڈکٹ کرتا ہے ہے ٹھیک نا I don't need to repeat think you understand it by now دیک کی وجہ سے انفارمیشن جو ہے فلو کم ہو جاتا ہے اور اٹینشن جو ہے وہ بہت مختصر انفارمیشن کو بہت زیادہ اٹینشن دے دی جاتی اور اسی طرح کیپیسٹی ماڈل میں کیا ہے کہ آپ کے پاس ایک محدود اماؤنٹ ہے اور جب آپ نے اس میں سے بہت سارا ایک ٹاسک کو لگا دیا تو دوسرے ٹاسک کو دینے کے لیے آپ کے پاس کچھ بچا نہیں آلموسٹ لائک اینرجی اور electricity so both these models even though they predict that simultaneous activities are likely to interfere with each other, they attribute this interference to different causes. Bottleneck کہتا ہے کہ جناب same mechanism is required to perform two incompatible tasks. اب دو tasks ہیں وہ آپس میں match نہیں کرتے ہیں ایک ہی وقت میں وہ ایک دوسرے سے ان کی requirements بہت different ہیں اور ان کو کرنے کے لیے ایک ہی mechanism چاہیے. That is what the bottleneck model is saying and bottleneck model is specific and it says that the same mechanism is needed for both tasks. Capacity model ki kuch aur predictions. Capacity model kehta hai ki demands of two activities exceeds available capacity then there is a problem. Yani ایک ٹاسک ہے اس کی کچھ ڈیمانڈ ہے دوسرے کی ڈیمانڈ کچھ ہے اور جب وہ دونوں ڈیمانڈ میں آپ کیپیسٹی لگا دیتے ہیں اپنی ساری تو تب پرابلم آتی سو لیٹ سے کہ آپ دو کام کر رہے ہیں ان میں سے ایک کام جو ہے وہ زیادہ مشکل ہے تو اس کو آپ کی ساری کیپیسٹی چلی گئی اور دوسرے کام کے لیے پیچھے کچھ نہیں بچا تو that is the difference it is non specific it is this the capacity model is not specific to the task where is bottleneck model is specific to the task and same kind of thing are being said about both models لیکن both model despite the fact same kind of interference they entered to different reasons they are ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جناب یہ تو سڑک میں ایک لین کر دی گئی ہے اور تین لین سے ٹریفک آ رہی تھی تو اس وجہ سے پرابلم ہو رہی ہے نیک اس وجہ سے ہے اور اس کی وجہ سے کارز کی تعداد جو ہے اس لین میں ایک وقت میں کم گزر رہی دوسری طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو فلکچویشن آ رہی ہے ہماری الیکٹریسٹی میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس یوز بہت زیادہ ہیں الیکٹرک گیجٹس اور الیکٹرانک چیزیں بہت زیادہ ہیں اور الیکٹریسٹی کی سپلائی پیچھے سے کم آ رہی ہے اور لو وولٹیج کی وجہ سے یہ ساری پرابلم ہو رہی so these are two different cause of the same phenomenon so but we have evidence for both we have shown you evidence in experiments جو آپ کو بہت کلیئرلی بتائے گئے تھے کہ جناب یہ ایکسپیریمنٹس ہیں اور ان ایکسپیریمنٹس میں بڑا کلیئرلی بتایا گیا بہت ہی کلیئرلی بتایا گیا ہے کہ بوٹل نیک جو ہے وہ کئی دفعہ ارلی سلیکٹر اور پچ کی بنیاد پہ سلیکٹ کر لیتا بعض اوقات جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ میننگ کے بیسس پہ سلیکٹ کیا گیا تو لیٹ سلیکشن بھی ہو رہی ہے پھر یہ بھی ہے کہ نہ صرف یہ کہ لیٹ سلیکشن ہو رہی ہے کیپیسٹی uh, ماڈل بھی جو ہے وہ ٹرو ثابت ہو رہا ہے so there is also that that problem we have to solve so perhaps we can take the middle view we can make a compromise view like a true philosopher and let say یعنی کیا مطلب ہے کہ اسپیسیفک انٹرفیئرنس بھی ہوتی ہے بوٹل نیک والی انٹرفیئرنس بھی ہوتی ہے اور کیپیسٹی والی انٹرفیئرنس بھی ہوتی ہے ارلی سلیکشن بھی ہوتی ہے لیٹ سلیکشن بھی ہوتی ہے میننگ کے بیسس پہ سلیکشن بھی ہوتی ہے ساؤنڈ کے بیسس پہ سلیکشن بھی ہوتی ہے تو میں کیا بات ہے مطلب ول بھی سے کہ ہر جگہ فلٹرز لگے ہوئے ہیں مائنڈ میں اور کبھی ہم ایک فلٹر کو آن کر دیتے ہیں کبھی ایک فلٹر کو آف کر دیتے ہیں می both is one model model تو ہم نے جو چیز آبزرو کی ان سارے ایکسپیریمنٹس میں وہ سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے جو before before you is flexibility of attention people have seen کہ جناب اٹینشن جو ہے وہ فلیکسیبل ہے ہم چاہیں تو کسی کی آواز سے اپنی اٹینشن ادھر مخصوص کر سکتے یا کسی امپورٹنٹ میسج کو سننے کے لیے ہماری اٹینشن جو ہے ایلوکیٹ ہو سکتی ہے یا اپنا نام سننے کے لیے یا جیسے میں نے کہا کوئی favourite music attention is very very flexible so there is a possibility and we will discuss Johnston and Heinz is model there is a possibility that there is an interaction between bottleneck and capacity theories ٹھیک ہے کہ ان دونوں کا کیپیسٹی تھریز کا اور بوٹل نیک تھریز کا آپس میں تعلق ہو and one thing that we will also discuss location of the the neck یعنی اگر میں میسج سن رہا ہوں آڈیٹری میسج تو ہو سکتا ہے کہ لسنر کے پاس کنٹرول ہو میرے پاس کنٹرول ہو کہ میں نے کس جگہ پہ یہ بوٹل نیک فٹ کرنا ہے میں نے فیمل وائس کو سننا ہے یا میل وائس کو سننا ہے یا میں نے شہروں کے نام سننے ہیں یا میں نے سڑکوں کے نام سننے so that choice of whether I put the bottleneck early or late may be available to me. And another assumption that is being suggested here is that location can vary. Location of the bottleneck can vary from early selection, that is before recognition. یعنی اس سے پہلے کہ ہم نے ورڈز کے میننگ ریکگنائز کیے ہمیں پتہ چل گیا ہم نے ڈسائڈ کر لیا کہ ہم نے کون سی چیز سننی جیسے میں نے کہا فیمل وائس کو سننا ہے تو ابھی ہم نے میننگ نہیں پروسیس کیا ابھی لانگ ٹرم میموری تک بات نہیں پہنچی ہم نے پہلے سلیکٹر لگا دیا فلٹر لگا دیا اور we can go to the late mode of selection جہاں پہ ہم نے یہ ڈیسائڈ نہیں کیا کہ ہم نے صرف فیمل کی وائس سننی ہے میل کی نہیں سننی ہم نے یہ ڈیسائڈ کیا کہ جب شہروں کے نام آئیں گے تو وہ ہم سنیں گے پیشوں کے نام جو کہ دوسرے کان میں آئیں گے ان کو ہم توجہ نہیں دیں گے so this would be late mode of selection یعنی آفٹر سیمینٹک انالیس سیمینٹک کیا ہوتا ہے میننگ کا تو ایک ورڈ کی جو میننگ کا انالیس ہوتا ہے وہ ہم کر ہی نہیں سکتے جب تک ہم اپنی لانگ ٹرم میموری میں نہ جائیں ٹھیک ہے نا تو یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر ہم نارمن ماڈل اور براڈ بینڈ ماڈل کو ساتھ ساتھ رکھیں تو فلٹر جو ہے پچ کو جب ہم اٹینڈ کر رہے ہوں گے تو وہ براڈ بینڈ والے ماڈل والا فلٹر آن ہوگا اور جب ہم میننگ کو اینالائز کر رہے ہوں گے تو نارمن کے ماڈل والا فلٹر آن ہوگا اور اس سے پہلے کوئی فلٹر نہیں ہوگا so that is one possibility نا this kind of idea can be incorporated into what is called multi mode theory multi mode theory کیا مطلب ہے theory proposes that people's intentions and the demand of the task determine the information processing stage at which information is select what does it mean یہ تو انگریزی کے کچھ مشکل مشکل الفاظ میں نے بول دیے ہیں اس کا مطلب کیا مطلب یہ کہ جناب ملٹی موڈ تھیئری یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس لوگوں کی کچھ ارادے ان کی انٹینشنز ہیں کہ جی ہم نے فلاں چیز کو اٹینشن دینی ہے اور فلاں چیز کو نہیں دینی ہے that that is one way and demand of the task یعنی وہ کام کیا ہے یہ دونوں چیزیں مل کے ڈٹرمن کرتی ہیں کہ کس انفارمیشن پروسیسنگ اسٹیج پہ انفارمیشن کو سلیکٹ کیا جائے گا اٹینشن کہاں پہ کی جائے گی اگر ہم نے ایک دیکھے نا ایک ہم نے بات کی just let's look at the visual system ہم آپ کو آڈیٹری کی مثالیں دیتے ہیں سسٹم میں دیکھیں انفارمیشن آئی میری آنکھوں میں پڑی میری ریٹنا میں گئی اس انفارمیشن آپٹک نرو سے میرے برین کو گئی کوگنیٹو ٹرمز میں ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے سینسری اسٹور میں سب سے پہلے پہنچے تو ہمارے آئی کون میں وہ ویژل انفارمیشن سب سے پہلے پہنچ گئے اب اس ویژل انفارمیشن کے پہنچنے کے بعد اس میں سے کچھ انفارمیشن ہے جس میں میں انٹرسٹڈ ہوں اور جسے میں دیکھنا چاہتا ہوں جسے میں سمجھنا چاہتا ہوں اس وقت جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں ٹی وی کی بیک گراؤنڈ بھی تو ہے کہ پیچھے کوئی دیوار ہوگی اس کا کوئی رنگ ہوگا اس کے ساتھ کوئی آبجیکٹس پڑے ہوں گے ان سب پہ آپ کی توجہ نہیں ہے آپ کی توجہ ٹیلی ویژن پہ ہے ٹیلی ویژن میں جو hopefully looking at me and listening look at we and listening to so now that select bit of information information you have select the information on the basis of visual input یعنی ٹیلیویژن ٹیلی ویژن کی ساؤنڈ ٹیلیویژن کی اسکرین یہ چیزیں ہیں جو کہ ڈیٹرمن کر رہی ہیں اس وقت کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں اور کیا سن رہے ہیں it is because you have decided یہ آپ کی مومنٹری انٹینشن ہے اور اگر تو گانا ہو رہا ہے تو آپ کو اتنی زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کے ساتھ گنگنا سکتے ہیں ٹیپ کر سکتے ہیں چٹکیاں بجا سکتے ہیں doesn't really matter when you listening to a serious lecture the demand of the task require greater mental effort پہ زور ڈالنا ٹھیک ہے نا that is required so what is happening multi mode theory یہ کہتی ہے کہ لوگوں کی انٹینشن اور ٹاسک جتنا مشکل ہوگا یہ دونوں چیزیں مل کے ڈسائڈ کرتی ہیں کہ کس اسٹیج پہ انفارمیشن سلیکٹ ہو رہی right if as I said it is music then you will do some sort of early selection of the material if on the other hand if it is two competing very difficult messages, you You will will select on the basis of meaning. Base می نے basis of what is important تو یہ چیز ہے جو ملٹی موڈ تھیری پیش کرتی ہے and let me go over some of these ideas so that you understand them better attention flexible ہے یا آپ اسے ارلی اسٹیجز میں یوز کر سکتے ہیں یا آپ اسے لیٹ اسٹیجز میں یوز کر سکتے ہیں یہ جو جھگڑا تھا کہ جناب ارلی سلیکشن ہوتی ہے کہ لیٹ سلیکشن ہوتی ہے یہ ختم کر دیا اس ملٹی موڈ تھیئری نے اور اس نے آپ کو یہ بتایا کہ جناب ارلی بھی ہو سکتی ہے لیٹ بھی ہو سکتی ہے جھگڑا ختم کریں آپ اپنے فلٹر کو یہاں سے یہاں موو کر سکتے ہیں آپ اپنے بوٹل نیک کو یہاں سے یہاں موو کر سکتے ہیں جیسے ہی سینسری پٹ آئی اس کے فورن بعد بوٹل نیک لگا سکتے ہیں یا ساری انفارمیشن کو آپ انٹر کرنے دے رہے ہیں لانگ ٹرم میموری تک آنے دے رہے ہیں اور اس کے بعد آپ فلٹر لگا رہے ہیں اس کے بعد آپ اسے اٹینڈ کر رہے ہیں so we can see here کہ but doesn't deny at the same time کہ صرف بوٹل نیک ہی ہے کیپیسٹی بھی ہے ہیز اے لمیٹڈ کیپیسٹی تو کیپیسٹی اور بوٹل نیک کا آپس میں انٹریکشن ہو رہا and that is an idea that we will discuss at great length in the next lecture as well now listener has control over the location of the bottleneck اب یہ بہت مزے کی بات ہے اب جناب مجھے تو نہیں پتا کہ یہاں پہ کوئی بوٹل نیک ہے میرے دماغ میں یا میرے ذہن میں تو میں اسے کنٹرول کیسے کر لیتا ہوں I ask you to do something ठीक है. I ask you to try this experiment right now as we are talking. I want you to switch on the radio at the same time if you can, or you can ask your younger sister or brother or son or daughter to start talking to you while you are listening to this lecture. ठीक है. To pay absolutely complete attention to what I want you to listen to the female sound if there is one ٹھیک ہے سو لیٹ سے آپ نے ریڈیو پہ ایک اسٹیشن ایسا کیوں کیا جس پہ کوئی female voice so I tell you کہ آپ اس فیمل وائس کو سنیں اور میرے لیکچر کو اس کے بعد سے اس وقت چند سیکنڈ کے لیے آپ اگنور کر دیں just listen to that female voice ٹھیک ہے and if you pay attention to that chances are will not be able to understand what آئیگ to you at the same time ٹھیک ہے یو آر شیک آف یورینشن very close to the sensory register یعنی انفارمیشن آئی آپ کی سینسز میں اگر ایک فیمل ساؤنڈ آئی ہے ریڈیو سے یا آپ کی بیٹی یا آپ کی بہن آپ سے بات کر رہی تو اس میں کیا ہوگا you are paying attention to the physical feature sound to decide whether it's male or female and you are switching all your attention to that the bottle neck is now very early at a very low level in the information processing system what happens now if I say to you stop this activity start paying attention again to the lecture, right? So you are paying attention, I hope, to this lecture again. And I say that tune on the radio again. And if on the radio they say anything about time, that is the only time you should switch your attention to what is being said on the radio تو اگر ریڈیو پہ بولنے والا پرزینٹر لیسے کو بات کر رہا ہے تو وہ ٹائم کا ورڈ بولتا ہے تو آپ نے وہ کیچ کرنا ہے تو کیا ہوگا اب آپ نہ صرف اس پوری انفارمیشن کو سنیں گے while you listening to my lecture but you will also scan it for meaning کہ ٹائم کا ورڈ کب بولا جائے گا اور جیسے ٹائم کا ورڈ بولا جائے گا آپ کی اٹینشن ادھر سوئچ ہو جائے گی right so you have the capacity I مزے کی بات یہ ہے کہ throughout the day every day you do this process hundred of time آپ اپنے اس بوٹل نیک کو موو کرتے ہیں from early to late and from then back from late to early in the system آپ اس بات کے کانشیس نہیں ہوتے this process takes place unconsciously automatically but you do direct your mental attention based on your decision میں نے اس چیز کو توجہ دینی یہ نہیں میں نے سننا فلاں چیز نہیں میں نے سننی میں نے فلاں کی بات سننی this is something we do every day most of the time that we are living this is how کروشلشن difficult varied but repeat you get it کیا ہے بیسک کانسپٹ ہمارے پاس بوٹل نیک ماڈل ہے بوٹل نیک ماڈل کے علاوہ کپیسٹی ماڈل ہے ماڈل ہے اور اب بوٹل نیک اور مکسچر ہے وہ کیسے کہ بوٹل نیک اور کیپیسٹی جو ہے وہ آپس میں انٹریکٹ کر رہی ہے ڈیمانڈ کے مطابق ہم بوٹل نیک کو آگے پیچھے موو کر سکتے ہیں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور ہم کرتے ہیں right and what I will do in next lecture is go over some of the experiment that actually prove the multi mode theory I will introduce multi mode theory flow offence god we has made the system yet has built an alarm system جیسے کہ وہ سینٹر میں کے کے حوالے سے الارم سسٹم تھا ایئرپورٹ کنٹرول ٹاور میں اسی طرح ہمارے پاس بھی ایک الارم سسٹم ہے کوئی ہمارا نام لیتا ہے کوئی اچانک حرکت ہوتی ہے کوئی ایکسپلوژن ہوتی ہے ہماری ساری توجہ آٹومیٹکلی ادھر جاتی ہے as if been an alarm so we have not only controlled attention system over which we exercise this control every day we also an automatic some almost like systems but please think about دیشن daily life then we'll be able to appreciate the implication